فکار شام کا منظر فکور شام کا منظر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا شام کا مندر اور شام کا مندر شبر کی کرتے تھے آبی بکار شبیر کی کرتے تھے آبی بکار ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کر بلا ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کر بلا کر پہ کسی کے نہ گئے یاد جب آ جاتا ہے بابا میرا پھٹ جاتا ہے بابا کار شام کا منظر منتر کا منتر کار شام کا منظر رسن میں بندھے بڑوں کے گلے بندھے بڑوں کے گلے بر سر دربار سب بستر لائے گئے دربار سب برساتے لائے گئے سے پتھر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کا شام کا منتر کا شام کا منتر تو شام کا منظر کوفے کے بازار میں مجھ مائے گار میں بازار میں مجمع کفار میں ایک تماشا سا تھا ستم گار میں ایک تماشا سا تھا ستم گار میں اور ایسے میں ماں پہلے کھلے سے یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا شام کا منظر نہ گا شام کا منظر ہر بابا میرا سر جھکا سے ہر نہ تھا بابا میرا سر جھکا ہر گڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا کا دیکھا نہیں جاتا تھا منظر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا بے شام کا منظر کا شام کا منظر شام کا منظر ارے بالی سکینہ دل یہ نہیں بھولتا کم دلیہ نہیں بھولتا شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا درد سے وہ رہتی تھی مست یاد جب آ جاتا ہے بابا میرا پھٹ جاتا ہے بابا بیکار شام کا منظر بیکار شام کا منظر بیکار شام کا منظر میری پھوپی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے جان تھی بلوے میں جو سر کھلے میں جیسے امو میرے فرش پہ گر پڑتے تھے میرے فرش پہ گر پڑتے تھے ہائے چچا جان کا سفر یاد جب آ جاتا ہے بابا

گئے جب ہمیں بد میں میں گار میں سات سو کرسی نشی بیٹھے دربار میں تخت پہ دربار میں بیٹھا تھا ستم گئے یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا بے کار شام کا مندر شام کا مندر شام کا مندر کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال سے کے کسی نے سوال گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملا امام آپ کو زیادہ ارے کہتے تھے شام مقرر یاد جب آ جاتا ہے بابا پھٹ جاتا ہے بابا بے شام کا غم دل یہ شام کا مندر تو شام کا منظر ارے بالی سکینہ کا ہم دلی نہیں بھولتا نہیں بھولتا کے شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا درد سے وہ رہتی تھی مشتع یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا شام کا منظر شام کا منظر شام کا منظر میری پھپھی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے جانتی بلوے میں جو سر کھلے میں جیسے امو میرے فرش پہ گر پڑتے تھے فرش پہ گر پڑتے تھے ہائے چچا جان کا سفر یاد جب آ جاتا ہے بابا میرا پھٹ جاتا ہے بابا بےکار شام کا شام کا تو شام کا کے گئے جب ہمیں بد ستمگار میں ستمگار میں سات سو کرسی نشی بیٹھے تھے دربار میں دربار میں بیٹھا ستم گئے یاد جب آ جاتا ہے بابا میرا پھٹ جاتا ہے بابا شام کا منظر شام کا منظر شام کا منظر کیا سجاد آ آگے کسی نے سوال سجاد سے آگے کسی نے سوال گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملا کہتے تھے شام مقرر یاد جب آ جاتا ہے بابا پھٹ جاتا ہے بابا شام کا منظر شام کا منظر شام کا منظر مقتل و تاریخ بھی کر نہ سکے حقدا تاریخ بھی بھی نہ سکے حقدا لکھے انی سے ہنسی گریا عابد کو کیا عابد کو کیا کہتے تھے یہ آبد یاد جب آ جاتا ہے بابا میرا پھٹ جاتا ہے بابا مظلوم حسلا مظلوم حسیلا لاچار حسیلا لاچار ہوسلا ایس شب مات میں حسین شب ماتم حسین